السلام علیکم و رحمۃ وائس اوکے وائس اوکے کوئی بات نہیں چل جاتا ہے وہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں نے گردانیں کر لی گردانیں یاد کر لیں سنا دیں گردانیں سنا لی ہیں کہ نہیں سنائی okay سنانی سنانی ہے ہے نا نا نہیں تو میں نے کل بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو جب تک وہ نہیں زبان پہ نہیں چڑھائیں گے تب تک معاملہ نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیں زبان پہ چڑھانے کے ساتھ تعلق ہے اس کا بار بار کرتے رہیں گے بار بار کرتے رہیں گے تب ہوگا ایسے نہیں ہوگا اس کو بار بار کریں گے مشکل تو ہیں میں خود کہتا ہوں مشکل ہیں واقعی وہ زبان پہ چڑھانا مجھے اب دیکھیں کل بلکہ اتنی دفعہ گردانے کیے اتنی زیادہ کیے ہیں اتنی دفعہ میں نے کی ہیں کہ ہاں، تصبیح کر کے جو ہے تصبیح پکڑ کے جس طرح ہوتی تھی اس طرح ہوتی تھی گردانے لیکن اب جب چھوٹتی ہیں تو پھر بھی وہ زبان کے اوپر چڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے اس لیے میں اس لیے کہتا ہوں آپ کو کہ اس میں آپ نے زبان پہ چڑھانی ہے زبان پہ نہیں چڑھائیں گے تو نہیں چلے گی یہ باقی بھی تو کرنی ہے نا اخلیلاق بھی کرنی ہے املیلاح بھی کرنی ہے اخریراق بھی کرنی ہے دیکھیے ذرا اکشوشن یکشوشن اکشیشان پاؤ مخشوشن علام رحم اکشوشن ورنہ اللہ تخشوشن وہی میں نے کہا تھا اشنا اقشو شنا اق شوشن عش شوشنت عق شنت تما اس میں کہاں پہ گڑبڑ آپ کی کہاں پہ ہوگی آپ پہلے دیکھ لیں جب جہاں پہ دو نون اکٹھے آ رہے ہوں گے نا وہاں پہ آپ کے لیے زبان رکے گی دو نون اگر اکٹھے آ رہے ہوں گے چاہے وہ سکیلا کے اندر آئیں چاہے وہ خفیفہ میں آئیں چاہے وہ جمع مونس کے سیکھوں میں آئیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو مشکل پیش آئے گی اس لیے ادھر بڑے احتیاط کے ساتھ چلے کہ جی کسی میں گڑبڑ تو نہیں کرنے لگا اس لیے اس کے اوپر اس میں جو ہے وہ کر کے اس کو تھوڑا سا وہ کریں دوبارہ سے جو ہے دیکھ لیں اگر کوئی وہ جو ہے جیسے کہ آپ دیکھیں الامر منو آئے گا ایک شوشن ایک شوشنا ایک شوشنو ایک شوشنی ایک شوشنا ایک شوشن شوشن تو وہ اب نیوسنا ہوگا پھر اس کے بعد سکیلا جو آئے گا اکش اچھا جی یہ دیکھیں نا ذرا اس میں کیا آتا تھا اف النا تھا نا اف النا جو ہماری گردان آتی تھی تو اس کا مطلب ہے ستیلا سے پہلے کیا آنا ہے اس سے پہلے وہ جو ہے اس کا جو حرکت آئے گی وہ کیا ایک متحرک آئے گی تو اس میں کیا آئے گا ایشو شنان عشو شنان شرن شنان عشو شنان شو شنان یہ جو ہے اس طرح اور لاک والی گردان میں پھر اس طرح لاک آ جائے گا اس لیے اس کو جو ہے وہ کریں تھوڑی سی پریکٹس کریں پھر جب تک یہ نہیں ہوگی میں آگے نہیں چلوں گا پوری پہلے گردانیں وہ کرنی ہے آپ نے گردانیں کرنی ہے اس میں سے جو ہے سنائیں بھی ساتھ ساتھ اور وہ دیکھے کہ جی خود زبان پہ چڑھانے کی کوشش بھی کریں اپنے اس کے اوپر زبان پہ چڑھانے کی کوشش بھی کریں کیونکہ یہ کم استعمال ہوتا ہے اتنا کم اتنا سیگوں میں استعمال نہیں ہوتا سیگوں میں یہ استعمال بہت کم ہوگا یہ والا باپ جو ہے بہت کم استعمال ہوگا لیکن پھر بھی ایک دفعہ زبان پہ چڑھانے کی ضرورت تو ہے کہ زبان پہ چڑھ جائے کے اوپر وہ کریں گے اک شوشن شوشنا اس کے اوپر ذرا امر کے اوپر سکیلا کی ذرا خیال کیجیے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کو وہ کروا دیتا ہوں دوبارہ کر دیتا ہوں اس میں بہت خیال سے وہ کرنا ہے گڑبڑ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا امر کی گردان جو ہے اس میں کیونکہ وہ سکیلا والی گردان وہ زبان پہ چڑھانے میں ذرا وہ ہوتی ہے اور نون نون آخر میں آ رہے ہیں اس لیے اس میں ذرا احتیاط کیجیے گا آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے اس میں احتیاط سے چلنا ہے آپ نے کہ جی کوئی لفظ کہیں غلط تو نہیں میں ادا تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا اس میں احتیاط کریں کہ جی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے تو وہ کیسے آئے گا امر آئے گا آپ کا ایک شوشن ایک شوشنا ایک شوشنو ایک شوشنی شوشنا اخشوشن اخشوشن ٹھیک ہے نا اخشوشن ہے تو اخشوشن اخشوشن سکیلا کیسے آئے گا اخشوشی ننا ٹھیک ہے اخشوشی اخشوشی شوشی نان اخشوشی نن اخشوشی نن اخشوشی نان اخشوشن نان خفیفہ کیسے آئے گا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیے کیونکہ مجھے گھوستا میں نے بھی کل گڑبڑ تو نہیں کی ہے مجھے اب یہ نہیں پتا کہ اس میں سے جو ہے میں بھی گڑبڑ کر رہا تھا کل اس میں نا دیکھیں اکشوشن اکشوشنا اکشوشنو اکشوشنی اکشوشنا اکشوشن اکشوشنن اکشوشنان اکشوشنن اکشوشنن اکشوشنان اکشوشنان اکشوشنن اکشوشنن اکشوشنن ہم غائب لیکشوشن لیکشوشنا لیکشوشنو لیتخشوشن لیتخشوشنا لیکشو لیکشو ننہ اب آ جائے گا لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی اکشوشن نقشوشن تو پھر کیا آ جائے گا یکشوشی یکشوشی یکشوشی یکشوشی یکشوشی یکشوشی ننا ننا ننا ننا ننا نان نان نان اکشوشی اکشوشی نقشوشی نقشوشی خفیفہ نن نن نن نن نن ٹھیک ہے اور غائب کیسے آئے گی نہیں نہیں نہیں حاضر آئے گی لا تخشوشن لا لا لا لا لا تخشوش لا تقوش شن لا شو لتا شوش لتا شوشی نننا لتا شوشی نی لتا شوشی نوننا لتا شوشی نین لتا شوشی نان لتا شوشی لتا شوشی نن لتا شوشی نون لتا شوشی نو لتا شوشی نن لتا شوشی نون لتا شوشی نین ٹھیک ہے پھر لا لا لائک شوشی نان لا یقین شوشی لتا شوشی نان لا یق یعنی نخشوشن اور کب سکیلا کیسے کہ لا یکشا لا یکشا شنا یہ اس طرح چلیں گی ٹھیک ہے نا اب دیکھیں گے زبان پہ چڑھانے سے ہوں گی زبان پہ چڑھائیں گے دو تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ جتنا آپ وہ کریں گے آپ کو خود بہت پتہ چلنے گا مجھے خود پتہ چل رہا ہے کہ میری زبان اب چلنے لگ پڑی ہے کل جو تھی وہ نہیں تھی کہ اصل میں ہم نے جو گردان زیادہ وہ کی ہوئی تھی وہ وہ کی ہوئی تھی ہم نے جو گردان پڑھتے تھے ساری جتنی بھی میں نے جن جگہوں پہ بھی سرف پڑھی احتاؤ دبا والی گردان وغیرہ کرتے تھے احتاؤ دبا والی اور اس کے مصادر جو ہیں وہ کم ہی آتے ہیں اس لیے زیادہ اس کے وہ نہیں کیے ہوئے تو احتاؤ دبا وہی بات ہے بس اس کو اب اپنے کرنا ہے کوشچنس کیسے آتے ہیں کوشچنس جو ہے نا وہ یہی ہوتے ہیں گردان لکھیں فلاں کی گردان لکھیں فلاں کی گردان لکھیں اور آگے بھی آئیں گے ابھی تو وہ بھی ہوں گے پھر گردانیں آتی ہیں یا پھر اس کے علاوہ صادر وغیرہ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں قانون آتے ہیں قوانین انشاءاللہ پڑھیں گے آگے تو وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ لیکن اس کو زبان پہ چڑھائیں آپ لوگ بس آج اتنا ہی باقی ان شاء اللہ پھر اس کو آگے کل اگلا والا وہ کریں گے چلیے اچھا جی پھر السلام علیکم مائک فری ہے